سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی آدمی اس سفر کا ارادہ لے کر آتا تو وہ کہتے میرے قریب ہو جائے تاکہ میں تجھے اس طرح الوداع کہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کہا کرتے تھے پھر وہ کہتے میں تیرے دین تیری امانت اور تیرے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں حدیث نمبر بائیس سو چھیانوے مسند احمد